زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم نے ہمیں اپنے چچا محمد بن مسلم زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی کہ عبداللہ بن قعب بن مالک نے اور وہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا ہونے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی رہنمائی کرتے تھے میں نے قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ اپنی حدیث یعنی اپنا واقعہ بیان کرتے تھے جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے پھر انہوں نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یونس کی روایت پر مزید یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے مگر عملاً اس جنگ کے ہونے تک کسی اور مہم کی جہد ظاہر فرماتے حتیٰ کہ یہ غزوہ بھی اسی نہج پر ہوا اور انہوں نے زہری کے بھتیجے کے حدیث میں ابو خیسمہ کا اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھارہ